قبا فتبار الدین قبل کم لال تتکون محترم سامعین بزرگان دین نوجوان ساتھیوں آج خطبے میں ہم نے صورت البقرہ کی ایک آیت تلاوت کی ہے جو خطبے کا اصل عنوان اور موضوع ہے کتب علی کم السیام کما کتب الدین قبل کم لال لقم یہ ماہ رمضان اللہ رب العالمین کے بہترین نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اور اس امت پر جو اللہ نے بڑا فضل و کرم کیا ہے اس میں ایک عظیم ترین فضل الہی ماہ رمضان کا روزہ ہے اور اللہ رب العالمین اپنے قرآن میں کہتے ہیں وزکر ہوں ایام اللہ ان نفیزہ آیا تل کل شکور وزکر ہوں ایام اللہ ہمارے نبی آپ ان کو ایام اللہ کے ذریعے نصیحت کریں یاد دلائیں ایام اللہ کا مطلب ہے وہ اللہ رب العالمین کے عظیم ترین ایام جن پر اللہ تعالیٰ نے امتوں پر بڑا فضل و کرم کیا ان پر بڑا احسان کیا ایسے واقعات یہ اللہ رب العالمین نے نعمتیں جو ہمیں عطا کی ہیں فضل و کرم اور انعام سے نوازا ہے ان انعام کا ذکر کیا جائے انہیں یاد دہانی کرائی جائے آیا تل شکور یقیناً اس کے اندر صبر کرنے والے شکر کرنے والوں کے لیے بڑی عبرت و نصیحت ہے حدیث کے اندر آتا ہے امام تبرانی رحمت اللہ اپنے موج میں کبیر اور میں اوسط میں بسند صحیح حضرت انس بن مالک اور حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہما سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس درا کو وا ار رگو لینا صحا دیکھوں اے لوگوں نیکیاں تو روبارہ کیا کرو ہمیشہ زندگی کے ہر ہر لمحے نیکیاں کرو لیکن وغوں لینا رب دیکھوں لیکن تمہارے رب نے بفرت اور بخش کے جو سیڈر مقرر کیے ہیں جو مخصوص ایام کی مقرر متعین کی ہیں جس میں اللہ رب العالمین کی رحمتوں برکتوں مفرت اور بخش کی ہوائیں چلتی ہیں اللہ کے رسول نے فرما ان کا انتظار کرو ان سے فائدہ اٹھاؤ وہ ارے واضح صحاف رب اور تمہارے رب نے جو نیکیوں کے ایام سیزن متعین کیے ہیں جس میں ہوائیں چلتی ہیں اللہ تعالیٰ کے برکتوں کی ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق ہے کوشش کر ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرو یہ یہی ایام ہیں انہی بہترین ایام میں سے ایک ایام ایک موسم جو ہے دوستو رمضان کا ہے رحمت کا بخشش کا مقصرت کا رضا ہے الہی حاصل کرنے کا تقرب کا یہ بہت بڑا ایک ذریعہ ہے اور بہترین ایام میں سے ایک موقع اللہ نے عطا کیا ہے ایک حدیث کے اندر نبی علیہ السلام شاپ نما کے کہ رب العالمین نے اپنی رحمتوں اور برکتوں کے بہت سارے ایام و سیون مقرر کر رکھے ہیں جو صرف اعباد ہی اللہ تعالیٰ ان دنوں میں اپنے بن جن بندوں پر کرم کرتے ہیں ان رحمتوں سے اسے مالا مال کر دیتے ہیں اور دوسری روایت میں ساتھ نمایا میں نصیب ہوں اور جس شخص کو مخصوص ایام کے اندر جو مخصوص ایام ہیں رحمتوں کے مفرت کے بخشش کے اور برکت کے ان ایام میں جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ رحمتوں سے نواز دیا اللہ کے رسول نے فرمانا اب مرد سے دم تک کبھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے محروم نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا کرو یہ ماہ رمضان رمضان جو خیر برکت کا مہینہ ہے ہمیں اس سے پورا پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے رب العالمین نے اعلان کیا یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایمان والو تم پر اللہ تعالی نے ماہ رمضان کا رو فرض قرار دے دیا ہے کما کتب علی الذین من قبلکم جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر اللہ نے فرض قرار دیا تھا بس دے کہ لعلکم تتقون تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے اور تم متقین میں شامل ہو جاؤ تعظیم ترین مقصد بیان کیا رب العالمین نے کہ اس کے ذریعے مومنوں میں تقلا پیدا ہو جائے رسول حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث جس کو امام نے صحیح امام ابن ماجنا امام ابن خدیمہ اور امام ابن حبان رحم اللہ نے بس نب حسن نقل کیا ہے نبی علیہ شام نے ساتھ رمایا اے لوگ تم رمضان ہو مبارک ہوں میرے امت کے لوگوں مبارک ہو رمضان کا مہینہ آ چکا ہے شہر مبارک ہوں اور ایک بڑی برکت والا مہینہ ہے اللہ کے نبی علیہ نے شہر مبارک قرار دیا رحمتوں اور برکتوں بھرا مہینہ ہے یہ پھر آپ نے ساتھ اللہ کب و جل تم شیا اس مہینے کا روزہ اللہ تعالیٰ نے تم پر فرق قرار دیا ہے اور کس ابواب السما رحمتوں اور برکتوں کے دروازے اس مہینے میں کھول دیے جاتے ہیں اور دوسری روایت میں آیا نہیں فیہ ابواب الجنہ جنتوں کے دروازے اس مہینے میں کھول دیے جاتے ہیں تو اب وابل الجہین اور سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں نبی علیہ السلام نے آگے تو وہ تو ہمارا دس مہاراج اس مقدس مہینے میں شیتاب بے سرکس اور بدماش قسم کے جو شیاتی ہیں اللہ رب العالمین ان کو زکر دیتے ہیں تاکہ تمہیں برائیوں پر آمادہ نہ کر سکیں آخر میں نبی علیہ السلام نے اس ماہ مبارک کی ایک عظیم ترین خوبی اور ایک بہت بڑی فضیلت بیان کرتے ہوئے لوگوں کو آتا کیا اے لوگوں سن لو یہ ماہ رمضان جو شروع ہوا ہے یہ برکت والا مہینہ جو آیا ہوا ہے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ایک رات رکھی ہوئی ایک رات کی عبادت جو ایسی رات ہے کہ لے بخیر مینار سے شہری ایک ہزار مہینوں کی عبادت سے اس ایک مہینے کی عبادت اللہ تعالیٰ کے افضل اور زیادہ ہوا کرتی ہے آگے نبی ہے شاہ نے تم بھی کیا کہ امت کا کوئی انسان کوئی امتی اس رات کی برکت سے محروم نہ رہ جائے چنان چار نے ساتھ ہمارا اے لوگوں میرے رمضان کے اندر جو ایک رات اللہ نے رکھی ہے جس کو ہزار مہینوں کی راتوں سے اللہ نے اردو قرار دیا ہے من خورما خی رہا فتح خورما جو اس رات کی خیر واقع سے محروم ہو گیا وہ ہر قسم کی رحمتوں سے محروم کر دیا گیا اور ایک روایت یہاں تک آدمی ساتھ ہمارا جو تمام کا دارمی نے بسنت صحیح ارے بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سنا اس میں الفاظ آئے ہیں مل ہو رما خی رہا فتح ہو مگر خی رسل اے لوگوں اس رات کا ذرا خیال رکھنا اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنا اس میں اللہ رب العالمین کے عبادت آد ریٹا خوب اچھی طرح سے کر لینا شوق مل ہو رما خی رہا جو انسان نئے القدر کی خیر و برکت سے محروم رہا فقد ہو سارے میرا کلّا وہ ہر قسم کی بڑائی سے بدلک کو محروم کر دیا گیا اس لیے میرے کل قدر کا خاص خیال رکھا جائے اس مہینے کے اندر جو اللہ رب العالمین نے بڑے عظیم ترین آمار ہمارے لیے مقرر کیے ہیں ان میں ایک ہے میرے بھائیوں تلاوت قرآن یہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے اللہ تعالیٰ نے جتنی آسمانی کتابیں نازل کیا ہے ہمیشہ رمضان میں نازل کیا جیسے کہ واقعہ ابن الفقا رضی اللہ تعالیٰ کی مشہور حدیث آپ نے ہمارا پہلی رمضان کو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کتاب عطا کیا چھ رمضان گزرے جانے کے بعد حضرت موسا کو توڑا عطا کیا تیرہ رمضان کو اللہ رب العالمین حضرت عیسا کو انجیل عطا کیا اٹھارہ رمضان کو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ضرور عطا کیا اور چوبیس رمضان گزر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن عظیم عطا کیا ہے گویا کی جتنی آسمانی کتابیں اللہ رب العالمین نے لوگوں کو ہدایت کے لیے معلوم کیا اس کے لیے جو مہینہ منتخب کیا تھا اللہ تعالیٰ نے وہ رمضان کا مہینہ ہے اس لیے ماہ رمضان میں کثرت تلاوت قرآن کرنا یہ بہترین آمال میں سے ہے بلکہ اہل علم کے قہر کے مطابق فرائض سے بعد فرائض سے بعد سب سے بڑا عمل اور سب سے بہترین عمل ماہ رمضان کا جو ہے تلاوت قرآن جو اللہ تعالیٰ ماہ رمضان میں جبرائیل امین علیہ سرات اسلام کو ہر روز رات میں نبی علیہ شام کے پاس قرآن کا دور کا کرنے کے لیے کیا کرتے تھے اگر قرآن پاک سے بہتر کوئی عمل ہوتا تو اللہ تعالیٰ شاید قرآن کے بجائے اس کا حکم دیتا لیکن نبی علیہ خان کے پاس جبرائیل امین آتے تو تیراوت قرآن کے لیے اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان کو ہم تمام ساتھیوں کے لیے سربر کا عبادت کا مہینہ بنائے اکور کو لہٰذا واسطر اللہ کل دنگ واتو بولے الحمد للہ وقفا وسلام اللہ الدین صفا امباد نبی رہے خان نے ماہ رمضان میں تلاوت قرآن کی رب دلاتے ہوئے حدیث کے اندر ارشاد سمانا امام احمد بن حنبل اور یہاں بہت رحم و رحمت اللہ رحم شوبن صحیح حضرت عبداللہ ابن عمر نام العاص رضی اللہ تعالیٰ سے نقل کیا آپ نے ساتھ بنایا اے السلام والقرآن قرآن ہو یوم کنگ اے لوگوں قیامت کے دن ہر قرآن اور ماہ رمضان کا روزہ یہ دونوں قرآن روزہ اور قرآن یہ دونوں آدم کی اولاد کے لیے قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے شفاعت کرتے ہوئے آئے گی سر سے پہلے روزہ آیا اور ایک بڑا مشکل وقت ہوگا بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اکیلے کھڑا ہوا ہے لئی سبئی نہ ہو وہ نہ ہو ترجمان نہ بیوی بچی ہی نہ مان اور دولت ہوئی نہ دوست اور احمد ہیں سمے طرح اللہ رب العالمین وہ کل لوگ آتی ہے آل قیامت کے دن رب کے سامنے تنہا اپنے نام اعمال کو لے کر کے حاضر ہوا رب العالمین کے سامنے جب آیا دائیں بائیں کوئی چیز نظر نہیں آتی رب سوال کر رہا ہے اور فرشتے نے نام اعمال لا کر کے رکھ دیا ہے حساب کتاب کی باری ہے اللہ بندے کے درمیان کوئی تیسرا نہیں بندہ پریشان ہے اتنے میں روزہ آتا ہے اور آنے بعد کہتا ہے یا ربی انشیا اے اللہ میں بندے کا روزہ ہوں جس بندے کا آپ اشار دے رہے ہیں میں اس کا روزہ ہوں اتنی افغانستان سارا اشہارات دن رہا میرے سارے دن بھر اس بندے کو کھانے پینے اور خواہشات پورا کرنے سے منع کر رکھا تھا تھی اے اللہ اس لیے اس بندے کے حق میں میں سفارش کرتا ہوں اللہ میری سفارت کو قبول کر کے بندے کو جنت میں داخل کر دے یہ سفارش کرتا ہے روبے کی سفارش ختم ہوئی ادھر سے قرآن پہنچ گیا اور منا تو ہوں اب دن نہیں اے اللہ یہ ہوں جس کا آپ کتاب لے رہے ہیں میں قرآن ہوں میں نے اس ونڈے کو رات بھر رات میں رستے میں آرام کرنے دوں بہت ساری چیزوں سے میں نے اس کو منا کر رکھا تھا سب سے نیچی اے اللہ میں صاحب کا قرآن ہوں میں اس ونڈے حق میں سفارش کرتا ہوں میری بات کو قبول کر دے نبی علیہ السلام ساتھ ہیں بندے کی شفاعت کرتے ہوئے جب روبے نے کہا فصب پہلی تھی اور دوسری جانب سے قرآن نے کہا فصب پہلی تھی فرو سفان اللہ تعالیٰ نے دونوں کی سفارت کو قبول کر کے اور دونوں سے سفارت کو مد نظر رکھتے ہوئے قبول کیا اور بندے کو اسی وقت جنت میں داخل کر دیا دعا کرو کہ قیامت کے دن ماہ رمضان کا روزہ اور یہ تراویح کی نماز یہ تلاوت قرآن یہ ساری چیزیں ہمارے حق میں سفارش کرنے کا ذریعہ بنے اور ان کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل کر دے اسی طرح سے ماہ رمضان کے عظیم ترین عبادتوں میں سے ایک بہترین عبادت ہے دوستوں دعا کرنا اللہ کے نبی ایک فاصلہ فرماتے ہیں بہت دعا ہی اصل عبادت ہے اب تو آئے ہوا عبادہ دعا قسم کی عبادت ہے پھر آپ نے ساتھ ہمارا ان نندی سال قرآن پا کیا تلاوت کی ان نندی نے تقبرون عبادت کی جہنم خون جہان جو مجھ سے دعا مانگنے میں کچراتے ہیں انہیں کرتے ہیں اعراض کرتے ہیں ان قریب ان کو دلیل کر کے ہم جہنم میں داخل کر دیں گے دعا بھی بہترین عبادت ہے اور ہم دعا اللہ کے مخصوص میں سے ایک عام عمل یہ بھی ہے کہ ہم کثرت سے ماہ رمضان میں دعا کرتے رہے جیسے کہ سے میں صحیح کی سنمائے میں میرے سرابا میرے ساتھ رماتے ہیں اے لوگوں اللہ رب العالمین نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ ماہ رمضان کے چوبیس گھنٹے جو ہیں ان میں ہم بے شمار لوگ لوگوں کو جہنم سے آغاز کریں گے ایسے ہی اللہ نے یہ بھی فیصلہ کر رکھا ہے کہ ماہ رمضان میں جب بھی بندے دعا مانگیں گے ان کی دعا کو ہم ضرور قبول کریں گے ہر قرآن نے قرآن پاک میں حکم حکم دیا چاہیے تھی وہ سارا خریدی انی فری کری وہ دعوت دانی ہر سبھی بولی وہ لال بھی لعلہم یرشدون بندوں کو چاہیے کہ ہم سے دعا مانگیں ہم پر ایمان کے ساتھ ہمارے ہم رکھتے ہوئے دعا مانگے ہم ان کی دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں اسی طرح سے ماہ رمضان کے بہترین امان جو انسان کے لیے نجات کا ذریعہ بنتے ہیں وہ کثرت سے ذکر الہی ہے آپ اپنی زبان سے جیوت چنگلی شکوا شکایت ان تمام چیزوں کو نہ کہیں اپنی زبان کی حفاظت کریں اور اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رکھیں اسی لیے نبی حسرا خان نے ساتھ سمایا سنر سنجی کے حدیث حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ ہوں کہتے ہیں اللہ کے رسول نے ساتھ سمایا ماں میرا أملا له من من عذاب الله الله ذكر عز وجل أو كما قال اے یاد رکھنا تمہارے امان جو قیامت کے دن کے میدان میں لے کر کے آؤ گے لیکن آدم کی اولاد میں جہاں آدم کی اولاد سے امان میں سب سے زیادہ جو اللہ کے آزاد سے نجات دینے والا امان ہے امن ہوتا ہے آج زیادہ ذکر الہی ہے ذکر الہی سے زیادہ اگر جہنم سے آغاز دلانے والا اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی آما عمل نہیں ہے اس لیے اس لیے رب العالمین نے فرمایا ہر قرونی ارخر خون ہر قرونی والا تخرون بندے میرا ذکر کرو ہم بھی تمہیں یاد رکھیں گے شکر گزاری کرو نہ شکری سے اپنے آپ کو بچاؤ وہ ذکر اللہ اکبر اللہ کا ذکر جو ہم بہت رمضان کے مہینے میں ذکر الہی کا بھی اہتمام کرنا چاہیے اسی طرح سے ماہ رمضان کے اندر ایک اور چیز ہے جس کا بڑا خیال رکھنا چاہیے وہ پیدا استفار ہے العالمین فرماتے ہیں اور المؤمنون تفلحون اے سے توبہ کرو اپنے رب کے سامنے رو روز حاصل کرو تاکہ تم کامیاب بن جاؤ ماہ رمضان جو آتا ہے وہ ہمیں اخلاق سکھلاتا ہے اس کے اندر اخلاق ہیں ہمارے کردار کی اصلاح ہونی چاہیے اپنے بھائیوں کے ساتھ ہمدردی ہونی چاہیے لوگوں کو افطار کرانے بھوکے پیاسے سے نہ چاہیے حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ کے حدیث بس صحیح آپ نے ساتھ روایا اے لوگوں من سب سائمن جس نے کسی روزے دار کو افطار کرا دیا ہر مسلو اجر ہی اجرے ہی آپ نے ساتھ لوگوں اگر کسی نے کسی کو روزہ کھلا افطار کھولا کرا دیا تو روزہ رکھنے والے کو روزہ کا جتنا سواب ملا ہے افطار کرانے والے کو بھی اللہ اتنا ہی بڑے روبے کا سواب دے گا اور پہلے روزے دار کے روز جب دے دیجیے اس لیے انسان کو چاہیے اس اخلاق کا مظاہرہ کرے انسان کے بڑے اخلاق میں سے جو روزہ ہمیں سکھلاتا ہے وہ یہ ہے آپ نے ساتھ ہمارا ٹھیک ہے نظر ہم رہا دیکھوں جب تم میں سے کوئی روزے سے ہو خبردار بکواس نہ کرے بہت بول نہ کرے گندی باتیں نہ کرے اپنے جیوت چمنی شکوا چھکائے چکائے داری بلوس نان تان ایسا کوئی اپنے زبان سے ادا نہ کرے اور اگر اس کو کسی نے غصہ دلا دیا ہے تو جواب دینے کے بجائے انتقام لینے کے بجائے بچہ استعمال کرنے کے بجائے اب گزر سے کام لے اور میں روزے سے ہوں میں روزے سے ہوں میں روزے سے ہوں یہ کہہ کر کے کنارے ہٹ جائے لیکن رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں کسی نے آپ کا زیادتی تو زیادتی کا زیادتی سے لینے کے لیے اجازت اسلام نے نہیں دیا ہے اس لیے اللہ تم نے ساتھ رمایا اگر تمہیں کوئی گالی دے یا تم پہ کوئی لانت دے دے تم کوئی برا بھلا کہے تو تم اس کا جواب نہ دو بلکہ کہو صاحب میں رو سے ہوں میں رو سے ہوں میں ہوں یہ کر کے کنارے ہو جاؤ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ ماہ رمضان جتنی رحمتیں برکتیں لے کر کے آیا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سے مارا مال کر دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان خوش نصیب میں شامل کریں گے جن کو اللہ تعالیٰ نہیں اس ماہ رمضان میں جہنم سے آغاز کرنے کا فیصلہ کیا ہے میرے بھائیوں اللہ رب العالمین سے دعا کرو کہ دنیا ہمیں نیک بنائے صالح بنائے موہد بنائے مت سنت بنائے اور ہمارے جو ہمارے زندوں کی نفرت تو کر ہی دے ہمارے جو بھائی بہن دنیا سے جلدی یا اس سے پہلے غریب زمانے میں دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ہمارے سارے مرحومین کی مفرت کر دے ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے رئیس بھولا اور ان کے اہداد اور ان کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ امن امان نصیب کروا ہر طرح سے میں محفوظ رکھے الہٰ مل کو اچھے کاموں میں استعمال کر لے ہر طرف کام سونے میں لے الہ بھی خاص طور سے جس شہر میں ہم رہتے ہیں وہاں کے حاکم ہر طرف سے سلطان کاشمی حضرت اللہ اللہ ان کو سیاحت اور آفیت نصیب فرما امر امان نصیب فرما ہر طرح اور آفت سے اللہ تعالیٰ ان کو بچا لے الہ بھی ان سے وہ کام لے جو ملت اور امت کے لیے فائدے مند ہو کام اور وطن کے لیے اے اے اے اے روس کا ذریعہ ہو اور ہر ایسے کام سے اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو روک لے جس میں امت کا ملت کا نقصان ہو اللہ ان سے وہ کام لے جس میں ان کے ہاتھوں کو روک لے جس میں آپ سے کا گدم اور آپ کی ناراضگی ہو اللہ اللہ والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عباد رحمكم ان بالعدل القربى عن الفحشاء والبغي وادعوه يستجب لكم الرحمد اکبر